کہ تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانتے ہو اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا پھر یا تو پرندے اسے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کہیں دور دراز کی جگہ لا پھینکے